میرے مرشد گئے اقدار میرے مرشد گئے اقدار میرے مرشد گئے اقدار میرے مرشد گئے اقدار دنیا بھر میں بدلے بر سے چرچے گئے اقدار کے دنیا بھر میں بدلے بر سے چرچے گئے اقدار کے بڑے بڑے گل گاتے ہیں کردار کے دنیا بھر میں بدلے بل سے چرچے ہیں اتار کے دنیا بھر میں بدلے بل سے چرچے ہیں اتار کے میرے مرشد سوڑے مرشد زلفے جن کی پیاری سر پہ سبز امام آگے چہرے پہ پیاری داڑھی میرے مرشد سوڑے مرشد زلفے جن کی پیاری سر پہ سبز امام آگے چہرے پہ پیاری داڑھی نورانی جلوے ہیں دیکھو نورانی جلوے ہیں میرے مرشد کے رخسار کے دنیا بھر میں بلے گی سے کے دنیا بھر میں بدلے در سے چرچے گئے تار کے درس شریعت دینے والے میرے شیخ طریقت ہے اس پاک کے صدقے میں ولیوں سے رکھتے عقیدت ہے درس شریعت دینے والے میرے شیخ طریقت ہے اس پاک کے صدقے میں ولیوں سے رکھتے عقیدت ہے مکے رضوی عاشق گئے پکے رضنی آشک گئے نبیوں کے سردار کے دنیا بھر میں بدلے بر سے چرچے ہیں اتار کے دنیا بھر میں بدلے در سے چرچے گئے تار سندھی بلوچک پشتو پنجابی کا سب فرق مٹایا گئے جو بھی آیا پاس ہے ان کے اس کو گلے لگایا گئے سندھی بلوچ پشت و پنجابی کا سب فرق مٹایا ہے جو بھی آیا پاس ہے ان کے اس کو گلے لگایا گئے مرشد سے پیار ہے گئی تھے مرشد ان سے پیار کرتے جو عاشق سرکار کے دنیا بھر میں بدلے بل سے چرچے ہیں اتار کے دنیا بھر میں بدلے بل سے چرچے ہیں اتار کے پیغام سنت کو دنیا بھر میں یوں پہنچایا ہے جو بھی بولا اس پہ پہلے کر کے عمل دکھایا ہے وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کریں جو بھی بولا اس پہ پہلے کر کے عمل دکھایا ہے ایشیا یورپ والے ہیں ایشیا یورپ والے ہیں گردی سا دنیا بھر میں بدلے بھر چل سے گئی اتار کے دنیا بھر میں بدلے بھر سے سے گئے اتار کے ان کے چاہنے والے کروڑوں لاکھوں جان لٹاتے ہیں ان کے چاہن والے کروڑوں لاکھوں جان لٹاتے گئے ان کے دیوانوں میں زمزم اور فروخت بھی آتے ہیں ان کے چاہن والے کروڑوں لاکھوں جان لٹاتے ہیں ان کے دیوانوں میں زمزم اور فروخت بھی آتے ہیں مشتاق محبت پھول ہم بھر میں بدلے رب سے چمچے بھی تار گئے چلچے بھی تار کے جن کے عمل کو دیکھ مجرم دل سے غائب ہوتے ہیں فضل رب سے کتنے ہی اسلام داخل ہوتے ہیں جن کے عمل کو دیکھ مجرم دل سے تائب ہوتے ہیں فضل رب سے کتنے ہی اس اسلام داخل ہوتے ہیں شکر خدا کے مرشد ہیں وہ شکر خدا کے مرشد ہیں وہ سے بدکار کے دنیا بھر میں بدلے لب سے چرچے ہیں اتار کے دنیا بھر میں بدلے لب سے چرچے ہیں اتار کے مرشد ہیں اتار میرے مرشد ہے میرے مرشد ہیں ادار میرے مرشد ہیں ادار میرے مرشد ہیں ادار میرے مرشد ہیں ادار